اللہ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 ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعم وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام أيام عشر ذي الحج قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منه بشيء رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أصيكم ونفسي بتقوى الله وسم وا میں خود کو اور آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے بار الہ ہم سب کو تقوا جیسی صفت نصیب فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں تقوا پیدا فرما دے اے اللہ ہم تیرے عوامر پر عمل کریں تیرے احکام پر تیرے حکموں پر عمل کریں اور تیری منع کی ہوئی چیزوں سے دور رہیں حلال پر عمل کرے حرام سے پرہیز کریں اے اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندوں میں اور جنتی لوگوں میں شامل فرما لے آمین یا رب العالمین اسلامی بھائی ایام یہ دن بڑے مبارک دن چل رہے ہیں یہ دن ذلحجہ کے دس دنوں میں سے دس دن گزر رہے ہیں آج تیسری تاریخ ہے عربی مہینے یا عربی کیلنڈر اور سال کا یہ آخری مہینہ ذیل ہے جس میں حج ادا کیا جاتا ہے اس کے دس ایام کے بڑے فضائل احادیث کے اندر ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان دس دنوں کی قسم کھائی ہے سورہ فجر کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے ولفجر قسم ہے فجر کی ولیال عشر اور دس راتوں کی قسم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ابن الزبیر اور اور مجاہد دوسرے بہت سارے مفسرین کہتے ہیں جیسا کہ تفسیر تبری اور ابن کثیر کے اندر تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے کہ اس سے مراد ان دس راتوں سے مراد ذیل کے دس دن ہیں ذیل کے دس دن ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر ان دس دنوں کی قسم کھائی ہے اور اسی طرح سے سورہ حج کی آیت ہے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وید کرسم اللہ کی ایام معلومات کے معلوم دنوں میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو اللہ کو یاد کرے اللہ کا ذکر کثرت سے کرے کثرت سے اللہ کا ذکر کرے تسبیح تکبیر تحمید تحلیل لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے اور چلتے پھرتے بازاروں میں گھومتے پھرتے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہ تکبیرات بلند کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہ تکبیرات شروع ذی الحجہ سے لے کر کے دس تاریخ تک جو ہے بلند کرتے رہے بلکہ تیرہویں تاریخ کی عصر تک جو ہے وہ بلند کرے بعض ایام عرفہ سے لے کر کے تیرہویں تاریخ کی عصر تک فرض نمازوں کے بعد یہ تکبیرات بلند کرے اور ایام عرفہ تک بازاروں میں گھومتے ہوئے جاتے آتے ہوئے اور آتے جاتے ہوئے لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ تکبیرات بلند کرے جیسا کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ ثابت ہے اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس دنوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے آپ سنیں ذرا سا غور کریں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک نیک اعمال نیک اعمال جتنا ان دس دنوں میں محبوب ہے اور افضل ہے اور پیارے ہیں اللہ کے نزدیک ان دس دنوں میں کوئی بھی نیک عمل چاہے وہ نمازیں ہوں چاہے وہ روزے ہو چاہے وہ کیا کہتے ہیں عمرہ ہو اور چاہے وہ حج ہو چاہے کیا کہتے ہیں صدقہ و خیرات ہو چاہے دیگر نے کیا ہو قرآن کی تلاوت ہو اور اسی طرح سے دعائیں ہو اور استغفار ہو یہ سب اعمال جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں اللہ کے نزدیک ان دس دنوں میں یہ نیک اعمال بہت زیادہ محبوب ہے سال کے سال کے اور دنوں کے مقابلے میں سال کے اور دنوں کے مقابلے میں ان دس دنوں میں اللہ کے نزدیک نیک نیک اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں لوگوں نے کہا کہ ول فی سبیل اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے ان نیک نیک اعمال ان دس دنوں میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان ان دنوں میں نیک اعمال سے افضل نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی شخص کوئی شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہو اور پھر وہ واپس نہ آیا ہو اپنا مال بھی قربان کر دیا ہو اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہو تو یہ عمل اس کا ان ان, ان دنوں میں نیک اعمال سے بڑھ سکتا ہے لیکن لیکن اور دوسرے اعمال ہاں، ان دنوں میں ہم جو ہے ان دنوں کے مقابلے میں ہاں، اور دنوں میں جو ہے وہ ان کی اتنی زیادہ فضیلت نہیں ہے جتنی زیادہ فضیلت ان دس دنوں میں ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور شرح صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر بیان فرماتے ہیں کیوں ان دس دنوں میں تقریباً نیک اعمال جمع ہو جاتے ہیں روزہ جمع ہو جاتا ہے روزہ رکھ سکتا ہے آدمی اسی طرح سے ہاں جیسا کہ ہاں خاص کر کے نو ذیل حجا کو عرفہ کا روزہ ہاں مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں میں نیک اعمال کو روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ عرفہ کا روزہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تو روزہ آدمی رکھے اسی طرح سے نمازیوں کی نمازوں کی پابندی کرے نوافل کی پابندی کرے تحجد کی پابندی کرے دیگر سنتوں کی پابندی کرے اسی طرح سے صدقہ خیرات کرے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرے اور اسی طرح سے ہاں عمرہ کرے حج ادا ادا کر رہا ہے بندہ تو چونکہ ارکان اسلام فرض یا یہ کہ نوافل ان کی مثالیں اور ان کے نمونے ان دس دنوں میں پائے جاتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان دس دنوں میں نیک اعمال محبوب ہے میرے بھائیوں ہاں نمازیں تو ادا ہی کی جاتی ہیں روزے کی بھی فضیلت ہے اسی طرح سے صدقہ و خیرات لوگ کثرت سے حاجیوں پر سب و خیرات کرتے ہیں ہاں جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہ اندازہ کرتے ہوں گے کہ لوگ جو ہے گاڑیوں کی گاڑیاں جو ہے جوس بانٹ رہے ہیں پانی بانٹ رہے ہیں اسی طرح سے پھل فروٹ بانٹ رہے ہیں کھانے تقسیم کر رہے ہیں ہادیوں کے لیے مینا میں مزدلفہ میں عرفات میں ہر ہر جگہ مکہ میں مکہ سے آنے والے راستوں میں بالکل خیرات کا ایک عام منظر ہوتا ہے اسی طرح سے اسی طرح سے ان دس دنوں میں سے ان دس دنوں میں دسویں تاریخ سے ایک ایک اہم عبادت شروع کی جاتی ہے اور وہ ایک اہم عبادت کیا ہے وہ ہے قربانی میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں اس وقت کو یاد کرے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کو حکم دیا تھا کہ جاؤ اپنے لخت نجگر نور نظر نندے اسماعیل کو اللہ میرے راستے میں قربان کر دو اور وہ باپ بیٹے تیار ہو گئے تھے اور بیٹے اسماعیل کو بیٹے اسماعیل کے سامنے یہ مشورہ رکھا یہ رائے رکھی کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہا باپ جان جو آپ آپ کو کو حکم دیا جا رہا ہے اس کر گزریے میں بالکل تیار ہوں آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے چنانچہ انہوں نے جب بیٹوں کو منہ کے بل لٹا کر کے چھری چلانی شروع کر دی تو رب کائنات نے اوپر سے سد ندا لگائی اب قد صدقت انا كذلك نجزي المحسنين فتحی نہ ہو میری ناویم کیا ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک میڈا بھیجا ان کے پاس جس کو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ذبح کیا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں جب اللہ کا حکم آ گیا تو ایک بات نے ایک پیغمبر نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیاری کر لی اور چھری چلا دیا تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں ہمیں بھی چاہیے کہ اس مبارک موقع پر جو میں کو بڑی عید میں ہم اللہ کے نام پر قربانی ضرور کریں اگر استطاعت ہے قربان کر قربانی کرنے کی اور اس کے لیے نصاب وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ کے اوپر زکات فرض ہو تو آپ قربانی کریں گے نہیں آپ کو قربانی کرنی چاہیے آپ چاہے یہاں ہو یا وہاں ہو آپ اگر یہاں رہ رہے تو یہاں قربانی کریں اگر آپ چاہے تو اپنے گھر پر قربانی کریں لیکن قربانی ضرور کریں اسی وجہ سے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ قربانی اگر استطاعت ہے تو قربانی کرنا واجب ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قربانی سنت موقع ہے اور قربانی جب کرے قربانی کا جانور جب خریدے قربانی کا جانور جب پالے تو یاد رہے کہ اخلاص ہونا چاہیے نیت سچی ہونی چاہیے خالص اللہ کے لیے یہ قربانی ہو یہ نہ ہو کہ مارکیٹ سے سے سے بازار مہنگے مہنگا بکرا قیمت لگا کر کے چالیس ہزار ہزار پچاس کا شاندار اونچا بکرا لے آئے اور پورے محلے میں نمائش کرا رہے ہیں جہاں یہ فلاں صاحب کا بکرا ہے جو سعودیہ میں رہتے ہیں اور اس طرح سے یہ ان کی طرف سے قربانی کی جائے گی میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں ریاکاری سے سارے امال برباد ہو جاتے ہیں سخی کی سخاوت برباد ہو جاتی ہے مجاہد کا جہاد برباد ہو جاتا ہے قاری قرآن کی تلاوت اور مقرری کا بیان برباد ہو جاتا ہے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں ریاکاری بہت بری بیماری ہے جو اعمال کو کھا جاتی ہے لہذا قربانی کرتے وقت قربانی کا جانور لیتے وقت قربانی کا جانور پالتے وقت ہمارے دلوں میں اخلاص ہونی چاہیے سچی نیت ہونی چاہیے اپنے رب کے لیے قربانی کرنی چاہیے ریا اور نمود کے لیے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں دماغ قوامن کم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت سے اور خون ہرگز نہیں پہنچے گا ولا کی تقوا منکم تمہارے دلوں کا تقوا پہنچے گا تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں ہمیں قربانی اسی نیت سے کرنی چاہیے ایک متقی پرہیزگار بن کر کے اپنے دلوں کے اندر تقوا پیدا کر کے اخلاص پیدا کر کے اچھی نیت پیدا کر کے کہ اللہ یہ آج جانور تیرے راستے پر قربان کر رہے ہیں آج اپنے مال کی قربانی دے رہے ہیں اپنے جانور کی قربانی دے رہے ہیں کل اگر تیرے دین کی سر بلندی کے لیے تیرے دین کی خاطر اگر تیرے دین کی کو, کو میری جان کی بھی ضرورت پڑ جائے گی تو میری جان بھی حاضر ہے اس نیت سے اس سچے جذبے کے ساتھ قربانی پیش کرنی چاہیے میرے بھائی اور عزیز اور ساتھیوں تو ان دس دنوں میں ان دس دنوں میں ایک قربانی کا عمل بھی پیش کیا جاتا ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے اللہ تعالیٰ سورے کوثر کے اندر ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا کوثر حوض کوثر یا نہر کوثر حوض کوثر عطا کیا یا مفسرین نے اس کا اور بڑا معنی مراد لیا ہے جس میں تمام چیزیں داخل ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں عطا کی ہے خیر کثیر عطا فرمایا ہے اور ان خیر خیر کثیر کثیر میں میں اس کوثر بھی داخل بے شمار فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی جس کا جس کے بیان کا آج موقع نہیں اگر بیان کرنے لگے تو کیا کہتے ہیں رات و دن چاہیے تو میرے بھائی عزیز اور ساتھی آگے کیا فرمایا فصلی لربک اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے کس کے لیے اپنے رب کے لیے رکو سجدہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے نماز کا جز ہے رکو سجدہ جھکنا طواف قیام تو طواف تو خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے لیکن قیام رکو سجدہ جھکنا دعا یہ سب نماز کا رکن ہے لہٰذا میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں اپنے رب کے لیے یہ سارے اعمال کیجیے ونہر اور قربانی بھی کس کے لیے کیجیے ہاں؟ کسی استھان پر نہیں کسی آسان پر نہیں میرے بھائی اور ساتھیوں کسی بابے کو خوش کرنے کے لیے نہیں کسی پیر بلی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ قربانی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے ہاں کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم جی وہاں اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتے ہیں استھان پر درگاہ پر اور مزار پر لیکن لیکن نہیں وہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ذبح کیا جاتا ہے بلکہ قبر والے کو پیر کو ولی کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے لہذا ایسی ایسی قربانی جو ان جگہوں پر کی جاتی ہے ان کا کھانا حرام ان کا کرنا شرک لہذا میرے بھائیو افزی کا ونحر اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے ریاکاری نمود دکھاوا نہ ہو کہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیجیے ان نشانی ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل کہہ دیجئے ان فلاسی بے شک میری فلاد و نسخی اور میری قربانی وہ محیا اور میری زندگی وہ مماسی اور میری موت للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے ساری کائنات کا پروردگار ہے پالنے والا ہے خالق و مالک رازق ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں کسی غیر کے لیے نہیں تو ان دس سینوں میں سے دسویں تاریخ کو یہ قربانی بھی پیش کی جاتی ہے تو میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان دس دنوں کی قدر کریں نیک اعمال کریں زیادہ سے زیادہ سب کو خیرات کریں نمازوں کی پابندیاں کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اسی طرح سے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے دعائیں کریں اور یوم عرفہ کا روزہ چھوٹنے نہ پائے یوم کا روزہ چھٹی نہیں نہ پائے ایک دن کا روزہ عام طور سے نو تاریخ کو چھٹی ہو جاتی ہے سب لوگوں کی تقریباً ہاں ایک دن کا روزہ ہاں چند گھنٹوں کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے لیے پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور تکبیرات بلند کرتے رہیے تکبیرات جاتے آتے مارکیٹ میں جاتے ہیں ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اس کو پڑھیں آپ اور پڑھتے رہیں تاکہ تکبیر کا ایک ماحول پیدا ہو بالکل یہ چیز آج ختم ہوتی چلی جا رہی ہے دھیرے دھیرے تو ہمیں چاہیے کہ ان دس دنوں کے اندر اچھی عبادت کرے رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا ہے تو کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موسم پر موسم آتا کرتا رہتا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کو پاک و صاف کرتے رہے ہر وقت پانچ بار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہمارے گناہ جھڑ جائیں وضو کرے تو گناہ جھڑے مسجد کی طرف چل کر کے آئے تو گناہ جھڑے نماز ادا کرے تو گناہ معاف ہو جمعہ ادا کرے تب گناہ معاف ہو اور اس کے بعد جو ہے سال سال سال میں رمضان آتا ہے یہ دس دن ملتے ہیں حج کا موقع اگر کسی کو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان دس دنوں کو غنیمت شمار کرتے ہوئے زیادہ ہاں، زیادہ سے عبادت کرے جو حج پر جانے جانے والے والے ہیں ہیں ان ان ان کو کو کی الگ فضیلت اور جو نہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا ہے نیکیوں کے دروازے کھلے ہوئے جب تک فاس چل رہی ہے جب تک طاقت ہے قوت ہے جب تک مال ہے اللہ کی جنت خرید لے اپنے آپ اپنی آخرت کو سوار لے بنا لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کیا الہ ہمیں ان دس دنوں کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق قطع فرما ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک امال کرنے کی توفیق قطع فرما اے بار اللہ ہمارے جو بھائی حج پہ جا رہے ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت فرما اور جو دنیا سے آ چکے ہیں ان سب کی جان و مال کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی ان کی نیکیوں کو قبول فرما تمام لوگوں ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرما آمین یا رب العالمین صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد الكريم ملك بر رحيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم